نمسکار اسلام کی نظر سے میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں لابنی ونیت یہ وہ کارکرم ہے جس میں ہم اسلام کو تین سو ساٹھ ڈگری سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کارکرم کے مادھیم سے ہم ان مدوں پر شاسترارتھ کراتے ہیں جنہیں لے کر کئی طریقے کی بھرانتیاں ہیں جنہیں لے کر بہت زیادہ بحث مباحث ہوتی ہے اور ایسے ہی ایک مدعا ہے جہاد کا اسلام کی نظر سے جہاد کیا ہے آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جب جب جہاد کا نام آتا ہے تو جہاد کے نام پر ہی کافروں کے ساتھ غیر مسلمانوں کے ساتھ قتل و گارت ہو جاتا ہے آتنکی سنگٹھن کھڑے ہوتے ہیں ادیش جہاد کا رکھتے ہیں ہندو بیٹیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے آدھار جہاد ہوتا ہے لو جہاد ہوتا ہے ہندو زمینوں پر اتکرمن کر لیا جاتا ہے مذہبی اتکرمن لینڈ جہاد ہو جاتا ہے ایسے نہ جانے کس کتنے پرکار ہیں جو کہیں نہ کہیں سے غیر مسلمانوں کے لیے یعنی اسلام کی نظر میں کافروں کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں اور یہ حالات ہی کیا جہاد کا آدھار ہے آج جہاد کو ہی سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت دو وشیش جڑ چکے ہیں سواگت کرتی ہوں ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں پورو مسلم ہیں ایڈم سیکر صاحب بہت سواگت ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ مسلم اسکالر ہیں اسلام کے جانکار ہیں حاجی نازم صاحب بہت بہت سواگت آپ کا بھی تو اسلام کی نظر سے جہاد کیا ہے آئیے چرچا کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے آج اوپننگ ریمارک حاجی صاحب آپ سے سے لینا چاہتی ہوں کہ اسلام کی نظر جہاد کیا ہے لبنی جی جس طریقے سے جہاد کے بارے میں کہا گیا جہاد کا مطلب کیا ہے اصل میں جہاد کا مطلب کوئی نہیں جانتا ہے جہاد کو صرف اس طریقے سے موڈیفائی کر دیا گیا جس میں ایک مسلم سماج کو جو اس کے مسلم سماج کی امیج ہے اس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ مسلم سماج کو آتکواد سے جوڑا جاتا ہے لو جہاد کے نام سے جوڑا جاتا ہے ابھی جسی طریقے سے آپ نے کہا لینڈ جہاد کے نام سے جوڑا جاتا ہے اصل میں مقصد یہ ہے کہ جہاد کا مطلب کوئی نہیں جان پاتا اگر یہ جہاد کیا ہوتا ہے جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا اپنے حق کی لڑائی لڑنا اپنے حق کو مانگنا اس کو جہاد بولتے ہیں لیکن آج کل جو ایک پروپ گنڈا چل رہا ہے مسلم کے خلاف یہ جہاد کا میٹر لے کر جیسے ایک چیز سمجھائیے آپ نے کہا کہ جہاد کا مطلب جد و جہد کرنا اپنے حق اور حقوق کی لڑائی لڑنا حق اور حقوق کے لیے کسی کا قتل کر دینا یہ جہاد کہلاتا ہے حق اور حقوق کے لیے جو غیر مسلمان ہیں ان کا دھرمانترن کرا دینا ان کی بیٹیوں کا ہندوؤں کی بیٹیوں کا ٹکڑا ٹکڑے کر دینا یہ کیا جہاد کہلاتا ہے حق اور حقوق کے لیے مندروں کو توڑ کر وہاں پر مزار یا مسجد بنا دینا یہ کیا حق اور حقوق ہے یہ جہاد کہلاتا ہے تھوڑا ایکسپلین کیجئے نا پھر جی۔ جہاد کیا ہے جد و جہد کس چیز کی کون سا ادھکار کون سا حق لولی جی آپ مجھے یہ بتائیں جو ایک مسلم کو اتنے سارے ایک آتک وادی بھیڑ آتی ہے جو موب لیچنگ کر دیتی ہے ایک پویتر نام لے کر جے سری رام کا نعرہ لے کر تو اسے آپ کیا کہیں گے آئی ایس آئی ایس کیا کرتا ہے مطلب وہی ہے مطلب وہی ہے جو بچے حاجی صاحب حاجی صاحب دیکھیے آپ کے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تو ایڈم سیکر صاحب ہیں یہاں پر لیکن میں آپ سے کیونکہ آپ آپ نے میرا نام لیا اس لیے میں سے پوچھ رہی ہوں آپ نے جے شری رام کا نارا تو بتا دیا لیکن اسلام کی نظر سے میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اس کارکرم کا نام ہے اسلام کی نظر سے اور مدوں کو اسلام کی نظر سے ہی سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے اس منچ کے مادھیم سے آپ نے کہا کہ ایک وشیش نعرہ دیا جاتا ہے اور بار دیا جاتا ہے یہ آئی ایس کیا کرتا ہے ہجبل کیا کرتا ہے لشکر کیا کرتا ہے کیا بولتا ہے لبنی جی آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا کوئی مذہب نہیں ہوتا سنتے سنتے تھک گئے آجی صاحب آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا لیکن آتنک جا کر جڑتا ہے ایک ہی دھرم سے نہیں ہوتا جی رام معمولی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی اسلام کی نظر سے مدوں کو سمجھنے کی کوشش ہے اس لیے اس دائرے میں رہتے ہوئے اس دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کو تین سو ساٹھ ڈگری سمجھنے کے لیے اس کو رکھا گیا ہے اور اسی نظریے سے ہی آپ کو اپنی بات رکھنی ہوگی آپ دائیں بائیں گھومیں گے تو بھٹکاو ہو جائے گا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا اسلام میں تو آپ کیا چند آیتوں کے مادھیم سے سمجھا سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی قتل و غارت کی بات نہیں ہے غیر مسلمانوں کو متر بتایا گیا ہے ان کی بیٹیوں کے ساتھ غلط کرتی کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے جہاد کے نام پر کیا کچھ کہا گیا ہے بتا سکتے ہیں پھر میں آدم صاحب کے پاس جاؤں لونی جی جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے دھر بیٹی کو بگلاؤ یا کسی کے ساتھ غلط حرکت کرو یا کسی کو مارو یہ میرا اسلام کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں لولی جی آپ یہ بتائیے آپ کس سماج کو مانتے ہیں اور کس سماج سے آپ آتی ہے صرف مجھے یہ بتا دیجئے پھر میں آپ کے اس سوال کا جواب پورے وستار سے بتاؤں گا آپ مجھے صرف یہ آپ میرے سماج اور میری میری پرستھتی میرے پریویش پر مت جائیے میں نے آپ سے سب جو سوال پوچھا اگر آپ کے پاس اس کا ترک صحیح جواب نہیں ہے تو چلیے میں چلی جاتی ہوں ایڈم صاحب کے پاس سمجھنے کے لیے میں چلی جاتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گئی میں سمجھ گئی کہ آپ کے پاس ترک نہیں ہے اور کترک کرنے کے لیے ہمارے پاس سمے نہیں ہے کیونکہ سمے کی کچھ سیماؤں میں ہر کارکرم بندھا ہوتا ہے ایڈم صاحب کو چلیے آجی صاحب آ رہی ہوں دوبارہ آتی ہوں دوبارہ آتی ہوں دوبارہ آتی ہوں اوپننگ ریمارک ایڈم سیگر صاحب ہم نے سن لیا آج ناظم صاحب کا اور کہاں کیا کچھ سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو حق اور حقوق کی لڑائی ہے اپنے ادھکاروں کے لیے جی، ادھکاروں کو لینا دیٹ از کالڈ جہاد آپ اتفاق رکھتے ہیں سہمت ہیں آپ اس سے ایڈم سب لوگوں کو یہاں پہ کلیئرلی اوکے سو یہ بڑا مزیدار معاملہ ہے کہ جس وقت ہم جس وقت ہم دیکھتے ہیں جہاد کو قرآن سے تو یہ والی باتیں ہرگز نظر نہیں آتی جو انہوں نے کی ہیں انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں یہ باتیں ہمیں قرآن سے نظر نہیں آتی قرآن میں انتیس آیات پہ ٹوینٹی نائن آیات میں لفظ جہاد ایکسپلسٹلی مینشنڈ ہے اور قرآن میں ایٹی فور آیات میں لفظ قتال یعنی کہ لڑائی ایکسپلسٹلی مینشنڈ ہے اور یہ تمام آیات سینڈوچ ہوئی ہوئی ہیں قرآن کے اندر ایک سو پچاس سے زیادہ کانٹیکچل آیات بنتی ہیں جہاد اور قتال کے اوپر ان میں سے کوئی سی بھی آیات کو کنٹیکچلی دیکھا جائے تو جس طریقے سے یہ ایکسپلین کر رہے ہیں نہیں ملتا جہاد جس وقت فرض ہوا وہ فرض ہوا مدینہ میں آ کے ہجرت کے بعد اس سے پہلے جہاد فرض ہی نہیں تھا اور جب جہاد فرض ہوا تو دو آیات ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ جہاد کی سب سے پہلی آیات ہیں ڈفرنٹ اسکالرس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی آیت جہاد کی پہلی آیت ہے لیکن میں دونوں آیتیں پڑھ دیتا ہوں ان دونوں کو پڑھنے کے بعد آپ سننے کے بعد بتائیے گا کہ یہ جو پہلی دفعہ بھی جہاد فرض ہوا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے باقی کی آیات کو بعد میں پڑھیں گے صرف دو پڑھوں گا جو کہ فرض کی بھی جہاد کی پہلی دو آیات ہیں قرآن چیپٹر نمبر ایٹ آیت نمبر تھرٹی نائن اے مسلمانوں ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ بریکٹ سٹارٹ کفر باقی نہ رہے یعنی کہ نان مسلم باقی نہ رہے اور دین یعنی کہ اللہ کا دین کل کا کل ہو جائے یعنی کہ ایبسلیوٹلی صرف اللہ کا ہی دین ہو جائے پھر اگر یہ لوگ باز آ جائیں اور وہ کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اللہ بے شک دیکھ رہا ہے یہ تبری اور کرتبی اس کو تبری اس کو ایکسپلسٹلی جہاد کی پہلی آیت دیتا ہے اگر ہم قرطبی اور ابن کثیر کی طرف جائیں تو وہ کہتے ہیں قرآن چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 وہ آیت ہے جو کہ جہاد کے فرض کرنے کے اوپر ہے مسلمانوں اب تم جنگ فرض کر دی گئی ہے اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گرا گزر رہی ہے اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو اور اللہ جانتا ہے کون سی چیز بری ہے سو so, جس وقت ہجرت ہو گئی اور وہ مسلمان لڑائیاں نہیں کرنا چاہ رہے تھے اللہ نے آیت بھیجی کہ لڑائی کرنے کی ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ لڑائی بہتر ہے تم لوگوں کے لیے اور صلح اور امن صفائی بہتر نہیں ہے اور ابھی میں صرف سٹارٹنگ پیرامیٹر میں ہوں اس طریقے سے جہاد فرض کیا گیا ہے ایڈم آپ نے دو آیتوں کا ذکر کیا اور حاج ناظم صاحب آپ بھی سن رہے ہوں گے ایڈم کو اور اب میں آپ دونوں کو آمنے سامنے کروں گی اور میں امید کروں گی کہ ترکوں کے ساتھ یہ شاسترات شروع ہو کیونکہ آپ نے کہا کہ حق اور حقوق کے لیے اپنے ادھکاروں کو پانے کے آپ کا نام جہاد ہے لیکن یہاں پر ایڈم نے جو ایکسپلینیشنز دی ہے وہ آپ کے ایکسپلینیشن سے بالکل الگ ہے ایڈم کہہ رہے ہیں کہ شروعاتی آیاتوں میں ہی یہ اسپش کر دیا گیا ہے کہ جو غیر مسلمان ہیں جو کافی کافر ہیں اسلام کی نظر سے جو کافر ہیں ان کا خاتمہ کرو ان کا قتل و غارت کرو حاجی ناجم صاحب لے کر آئیے آپ نے سامنے لونی جی جس طریقے سے ایڈم جی نے کہا میں ان کی بات کو نہیں مانتا کیونکہ یہ تتھیوں پر بات نہیں کر رہے یہ سراسر نرادر چھوٹی بات ہے نہیں تو انہوں نے دو آیتوں کا جو ذکر کیا اس آیت کی میننگ آپ سمجھائیے جو میننگ جی، انہوں نے بولی ہے اس آیت کی میننگ آپ بھی سمجھائیے آپ نے میں بتا مولانا صاحب مولانا صاحب جو بھی آپ ہیں مجھے نہیں پتا آپ کتنے کو بڑے مولانا ہیں حاجی کی ہیں جو بھی ہیں قرآن چپٹر نمبر ایک کی آیت نمبر تھرٹی نائن اور قرآن چپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر دو سو سولہ ایکسپلین کرتے بات ختم آپ بتا رہے ہیں آیت کے اندر اس طریقے کا نہیں ہے آپ پوری طریقے سے بات بتائیں تبھی بتا پائے آپ سارے جتنے بھی لوگ ٹی وی پہ آتے ہو آیت پہ یہ نہیں لکھا آیت پہ یہ نہیں لکھا آیت پہ نہیں لکھتا خود پڑھ دو یار ہو گئی نہیں نہیں لکھا خود پڑھ دو تو ایک بتائیے تفسیر تفسیر پڑھ پڑھ دو دو ابن کثیر کی بات بات ختم ہو جاتی ہے یہ یہ یہ یہ نہیں نہیں نہیں نہیں لکھا لکھا لکھا جتنے مطلب اسکالرز کے ساتھ کرتا ہوں نا وہ اینڈ میں یہی کرتے ہیں ایک مسلمان مار آپ نے یہ دیکھا آپ نے کہا غیر غیر مسلم غیر مسلم کون تھے وہ ہندو نہیں تھے وہ مسلمان ہی تھے ارے غیر مسلم کی بات ہی نہیں ہو رہی کافروں کی بات ہو رہی تھی میں نے کفر کیا اللہ اور رسول سے کفر کیا آپ غلط تتیہ پیلت کر رہے ہیں ایڈم جی اس سے جام میں کوئی نہیں ہے یہ ایڈم جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ کر دو یہ نہیں سچائی اگر آپ بھارت کو بتانا چاہتے تو صحیح کر دو آیت کو پڑھیے ان آیت کا مطلب بتائیے حاجی ناظم صاحب ایڈم کہہ رہے ہیں سنیے حاجی ناظم صاحب آپ دونوں کیونکہ ایک دوسرے پر اگر جلائیں گے تو واقعی ہمارے جو درشک ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سنیے حاجی صاحب سنیے سنیے سنیے سنیے حاجی صاحب سنیے سنیے سنیے حاجی صاحب سنیے انہوں نے میں پھر دورا رہی ہوں کہ انہوں نے چند آیتوں کا ذکر کیا ہے ان آیتوں کو پڑھا ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے انہی سیم آیتوں کو آپ بھی پڑھئے اور اس کی میننگ ہمارے سامنے رکھئے کیونکہ ہم تو مدے کو آپ دونوں کی نظر سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اسلام کی نظر سے اگر بات کر رہے ہیں تو آپ کا اب آپ کیا کہتے ہیں آپ کے نظریے سے اسلام کی نظر سے جہاد کیا ہے جن آیتوں کا ذکر ایڈم سیکر نے کہا ہے آپ بھی ان آیتوں کو پڑھیے اور ان آیتوں کی میننگ ہمارے سامنے رکھیے اچھا سنا آپ نے حاجی صاحب بالکل لولی جی اگر میں آیت پڑھتا ہوں تو میں عربی میں آیت پڑھوں گا تو پتا آپ کے چینل کے مادھیم سے ہی اگر کیا کہا جائے گا کہ قرآن عربی میں ہوا ہے عربی میں لکھا گیا ہے تو آپ عربی میں پڑھیں بات میں اسلام کی نظر سے کارکرم ہاں، رکھ رہی ہوں کیوں رکھا ہے ہم نے کیوں رکھا ہے یہ کارکرم کارکرم یہ آپ پر سوال کھڑا کرنے کے لیے نہیں ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو آپ کو آپ پڑھیے آپ پڑھیے اور بتائیے مینی پڑھیے آپ بتائیے مینی سمجھائیے میں آپ کو اسلام کی نظر سے لفظ یہ جہاد کے بارے میں بتاتا ہوں جہاد کا مطلب صرف اور صرف جس آیت کے مادھیم سے یہ بتا رہے ہیں آیت ہے تو جس سے بتا رہے ہو وہ آیت ہے تو جس کے مادھیم سے بتا رہے ہو آیت کا ذکر کریے آیت کا ذکر کریے وہ آیت ہے تو جس کے مادھیم سے بتا رہے ہو جہاد کا مطلب آیت کا ہی ذکر کر رہا ہوں آپ کو کہ اللہ نے جو بتایا کس کس کس آیت کس نمبر کس نمبر کی آیت سے آپ یہ پورا بتا رہے ہیں اگر اگر آپ بات سنیں گے تبھی آپ کو پتا چل پائے گا وہاں صرف حق حقوق کی لڑائی کی بات ہے وہاں کسی غیر مسلم کو مارنے کی بات نہیں اگر آپ میرے زمین پر یا میرے میرے گھر پہ قبضہ کریں گے تو میں آپ سے اپنا گھر اپنی زمین کس کے گھر پہ قبضہ ہوا ہے ابھی یہاں پہ سمپل آیت ہے وقاتلوہم حتی جب تک وہ اللہ کا تین کلو نہ ہو جائے کم تم کار کو آل نہ ہو جائے اس میں کون تھا گھر ہے مجھے گھر دکھانا تمہیں عربی آتی ہے نا تو جب دکھانا ہے کہ جب تک اللہ کا تین ان باتوں کو سنیے میرے اسلام کے اندر مطلب تم نے جھوٹ موٹ کا قتل عام کرنا میرے اسلام کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا آپ آپ ضرور ایسے لوگ دیش کے اندر ایک اسلام کو بدنام کرنے کا جو ارے بھائی قرآن قرآن سے سے دکھاؤ دکھاؤ نا نا میں بدنام کرتا ہوں آپ بھی حوالہ چند کا آپ بھی حوالہ نا بتا رہا ہوں ہاں۔ کہ میرا قرآن کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ قتل عام کرو میرا قرآن اچھائی دکھائے گا کیونکہ میرا قرآن سے ہی سمپور مانوتا کا ہے آیت نمبر تھرٹی ایٹ کی بات جی۔ وہ بار بار کر رہے ہیں تھرٹی ایٹ کی بات کر رہے ہیں نا آیت ninety eight chapter number eight آیت نمبر تھرٹی نائن ایک ہی کرتے ہیں آئی تھنک ہی گوٹ کنفیوز اسی لیے ایک ہی پہ چلیے ایک ہی پہ چلیے پہلے ابھی آپ okay eight thirty nine explain کریں چلیے بتائیے حاجی صاحب آپ نے تو پڑھی ہے نا قرآن آپ تو قرآن کی پریکٹسنگ کر رہے ہیں نا تو جس آیت کا ذکر کر رہے ہیں وہ سورہ نائن آیت تھرٹی ایٹ سورہ ایٹ سورہ ایٹ سورہ آٹھ اور آیت تھرٹی نائن اف ایم نوٹ ہاں ٹھیک ہے اس کے بارے میں بتائیے کیا کہتی ہے آیت انتالیس سورہ یعنی آیت انتالیس کیا کہتے ہیں ہاں۔ سورہ انفال آیت انتالیس آیت میں آپ کو سب کا ترجمہ بتاؤں گا ہاں۔ لیکن سب سے پہلے جو ایڈم جی نے پروگرام ختم ہو جائے گا نہیں نہیں نہیں ہمیں پیسے تو سمیں نہیں ہے حاجی صاحب سمیں نہیں ہے پلیز سیدھے سیدھے آئیے پوائنٹ پر آئیے پوائنٹ پر آئیے آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے بتاؤں گا لیکن جس طریقے سے جھوٹ کا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کے پروپیگنڈا کو توڑیے آپ اسی لیے تو آپ کو انوائٹ کیا ہے نا حاجی صاحب ان کے پروپیگنڈا کو توڑیے چلیے ایکسپلین کریے لیونی جی لیونی جی سب سے پہلے یہ سنیے آپ 39 کیا کہتے ہیں میں اس کا بھی بتاؤں گا بتائیے نا صاحب ہم انتظار کر رہے ہیں سنیے میرے اسلام کی نظر میں سب جتنے بھی پوری دنیا کی کائنات ہے سب برابر ہے لیکن جس طریقے سے کدھر برابر ہے ارے دکھاؤ تو صحیح سب برابر ہے کون سی آیت میں سب برابر ہے سنیے آپ تھرٹی نائن کے سنائیے کون سی آیت میں سب برابر ہے ایڈم جی آپ گمراہ نہ کریں کون سی آیت میں سب برابر ہے ایڈم جی نہ بولے قرآن کی صورت اور آیت ہے گمراہ نہ کریں صرف اسلام کی نظر سے جو بات ہے صرف اس بات کیجئے حاجی صاحب نہیں نہیں یہ دیکھیں اب اب نا سمے صرف آپ کیا کر رہے ہیں نا برباد کر رہے ہیں ہر کارکرم کی سمے کی کچھ سیما ہوتی ہے ہم پوائنٹ پر بات کریں اور میں نے اسی لیے کہا نا کہ صرف ایک تو بتائیے نا آیت جس آیت ہے اس آیت میں کیا لکھا ہے آپ بتائیے آپ پڑھیے اور بتائیے مطلب پوچھیے انہوں نے تو پہلے اپنی اوپننگ ریمارک میں بتا دیا نا کیا مطلب ہے اب آپ ان کے مطلب کو غلط قرار دیجئے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو لیونی جی جہاں یہ غلط بولیں گے میں تو مسلم ہوں یہ ایکس مسلم ہے اچھا ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے آپ دس سیکنڈ کے لیے شانت رہیے ٹھیک ہے آپ دس سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ایک ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ دس سیکنڈ کے لیے ذرا شانت رہیے گا دس سے بیس سیکنڈ میں جو صرف ابھی ادب ایک ہی آیت پر کیونکہ بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے پہلی آیت جس کا ذکر آپ نے کیا تھا اس کو پھر سے ری ایکسپلین کیجئے ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں اور اے مسلمانوں ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کفر کفر باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کا ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً دیکھ رہا ہے دو ٹرانسلیشنیں میں نے دی ہیں کس کو پڑھنا ہے آپ نے بتائیے آج صاحب اب میں بولوں ہاں بالکل آپ بولیے اب جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے کہا دو ٹرانسلیشنیں پڑھی ہیں آپ کے یعنی کی جب میں نے آپ کی بات سنی ہے پوری تو آپ بھی بات سنیے میں نے نہیں کہا یہ میں میں نے نے کہا تو پڑھی جھوٹ نہیں بولو آپ سامنے اگر قرآن کی ہندی ہے وہ رکھ کے آپ میرے سے بات کریں گے تو میں اسی کا بتاؤں گا ہندی ترجمہ الگ ہوتا ہے عربی میں اگر آپ ہے نا پورا عمل ہندی ترجمہ لے کے آتے بھائی کیا ٹینشن کیا بھائی یہ لو جی ہندی پڑھ لو مجھے تو پڑھتی نہیں آتی میں پہ دیتا ہوں خود جی پڑھ جی میں اپنی اسکرین دکھانے لگا ہوں آپ ہندی ترجمہ ذرا خود پڑھ لے مجھے ہندی نہیں پڑھنی آئی ایم سوری یہ جناب میں نے شیئر ہے ہندی ترجمہ پڑھ جی۔ نہیں کروں گا ہندی ترجمہ پڑھ لیں جی ہندی ترجمہ پڑھ لیں لاولی جی پلیز آپ میری ہیلپ کریں گی ہندی ترجمہ پڑھنے میں اچھا ٹھیک ہے حاجی صاحب آپ اگر دیکھ پا رہے تو ٹھیک ویل اینڈ گڈ میں جو اسکرین شیئر کی ہے ایڈم نے وہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں جو ایڈم نے ہمیں شیئر کی ہے ابھی جو ترجمہ انہوں نے پڑھا اس کی ہندی میننگ انہوں نے دی ہے نہیں میں نے نہیں دیا یہ ہاں، قرآن ڈاٹ کام ایک مسلمانوں کی ویب سائٹ ہے اس کے اندر جو ہندی ترجمہ لکھا ہوا ہے مولانا عزیز الحق العمیری صاحب نے وہ ہے مولانا عزیز الحق صاحب کا یہ ترجمہ یہ یہ ہے ٹرانسلیشن ہے ایمان والو ان سے اس سمے تک یدھ کرو کہ اتیاچار اور اپدرف سماپت ہو جائے اور دھرم پورا اللہ کے لیے ہو جائے تو یدی وہ اتیاچار سے رک جائیں تو اللہ ان کے کرموں کو دیکھ رہا ہے حاجی صاحب جی۔ جی جی میں نے اپنی پورا سن لیا پڑھ لیا میں صرف یہ کہنا ہاں لونی جی اگر پیار سے اگر آپ باتیں سنیں گے تو آپ کی بھی سمجھ میں آئے گا اور جو آپ کے کروڑوں درسک ان کی بھی سمجھ میں آئے گا جی، اگر یہ جو ہاں اللہ نے یہ کہا کہ آپ جہاد کیجیے اپنے حق کی لڑائی لڑیے اب یہ بتائیں کہ اللہ یہ کہا تھا یہ سٹیٹمنٹ قرآن میں کہاں ہے یہ سٹیٹمنٹ قرآن میں کہاں ہے یہ بات سنیے اگر آپ جھوٹ اچھا، بولیں گے ایڈم اب ایک بار کو آپ ان کو ضرور کاؤنٹر کریے گا آپ کو منچ ملے گا بیس سیکنڈ میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ایک بار سن لیتے ہیں حاجی ہاں ناصر جلدی سے لولی جی یہ بتائیے جب اللہ نے کہا کہ آپ اپنے حق حقوق کے لیے آپ اپنی بات آگے رکھیے جہاد کیجیے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پیغام بھیجا گیا کہ ہمارے ایک سمجھوتے کے طور پر جس طریقے سے راجہ اس ٹائم بھیجا کرتے تھے جب وہاں کے غیر مسلم مسلمان ہی تھے سنیے بات سنیے پوری بات جو مسلم ہی تھے مگر وہ ایمان میں داخل نہیں تھے اس لیے ان کو غیر مسلم کہا گیا وہ کوئی ہندو نہیں تھے وہ مسلم ہی تھے مگر وہ ایمان کو نہیں مانتے تھے ایمان کو مطلب وہ اللہ کو نہیں مانتے مانتے تھے تھے تھے ایمان کو نہیں مطلب یہ تھوڑا کنفیوژن نہیں ہو رہا ہے ہاں تو وہ غیر مسلم وہی تھا غیر مسلم وہی تھا اب جو ہے اگر وہاں نکال کے بھیجا گیا وہاں کہا گیا کہ آپ ہمیں اسلام کو مانیے تو یہ لڑائی نہیں ہوتی مگر انہوں نے نہیں مانا تو اپنی جد و جہد یعنی اپنے ہاں۔ حق حقوق کے لیے وہ یہ یہ لوگ جا رہے ہیں قرآن نمبر پہ سورہ توبہ میں جانا نہیں چاہتا تھا سورہ توبہ تو جہاد کا جو ہے نا اخیر اخیر اخیر یہ جا رہے ہیں چیپٹر نمبر نائن آیت نمبر ٹوینٹی نائن کے اوپر اس کی ٹرانسلیشن میں پڑھ دیتا ہوں جنگ کرو تم ان سے جو نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو نہ یوم آخرت پہ یہ کہتے ہیں جی یہ وہ ہندو نہیں تھے اب ایک کون سا ہندو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے ایکسکیوز می اور نہ حرام ٹھہراتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی حرام کرتا چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے جو جو حرام کیا کوئی ہندو اس کو حرام نہیں ٹھہراتا کیا سٹوپٹ بات کر رہے تھے بھائی صاحب ہمارے اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابے داری کو اور وہ دین حق کو بھی تابے داری کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب بھی دی دی گئی ہے یعنی کہ اب چوزر جوز یہودی اور نصارہ کو بھی اس کے ڈال دیا یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور چھوٹے بند کر رہے ہیں یہ آئے پیش کر رہے ہیں اس کو گوا کے اس طریقے سے کہا گیا ہے اب مجھے بتائیے کہ یہ جو آدھی چکی آیت پڑھتے ہیں پوری کے نہیں پڑھتے ہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے میرے اسلام پرسنٹ تھا ہے ہمیشہ رہے گا آپ کے جھوٹ بولنے سے نہیں چلے گا یہ ارے میں قرآن کی آیتیں ایکسپلیسٹ پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھ دیں کب آیا سب سے پہلے مجھے بتا دیجئے اسلام کب آیا اسلام کو بتا دیجئے آپ تو اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام کیا لکھا گیا ہوا اس کے اندر وہ بتائے نا قرآن سے ڈرتے کیوں آپ لوگ اگر میں پوچھ رہا ہوں کہ قرآن میں بات کہاں لکھی ہوئی ہے لکھی ہوئی ہے بتاتے ہوئے ڈرتے کیوں آپ ایک مسلم کیسے ہو گئے آپ کو یہ نہیں پتا کہ بھارت کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اسلام کب آیا تو آپ ایک مسلم کہتے ہو گے بھارت کے اندر اسلام کب آیا میں بتاتا ہوں سیونٹی نائن ایئرز کے بعد ایکسپلیسٹلی بھارت پہ اٹیک ہوا پہلا گجوہ ہند کیونکہ محمد نے کہا تھا اس پہ قبضہ کرو اس کے بعد مسلمان آٹھ سو سالوں تک بھارت پہ مختلف اٹیکس کرتے رہے وہ گجوہ ہند کی وجہ سے اسلام بھارت پہ آیا جی صاحب ہاں۔ آپ سرسر جھوٹ جھوٹ بول رہے آپ میری بات سنیے میں ثابت کر دوں گا اگر تمہیں حدیثوں کا قرآن کا علم ہے میں ثابت کر دوں گا نیکسٹ کالر جو سدرشن ٹی وی پہ آئے میں چاہتا ہوں میں ایسا کچھوار ہند کے اوپر بات کرے آپ سنیے بھارت کے اندر بھارت کے اندر کیا کیا تم لوگوں نے اٹیک کیا لڑکیوں کو چور کرنے میں مجبور کیا اور اس کائنات میں اسلام کو جو پورا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کیا اسلام کو قرآن chapter chapter number number Quran آیت number eighty three eighty four Muhammad نے کہا میرے ساتھ چلو آٹھ سو کلو میٹر دور محمد پہ اٹیک کرنا ہے اور جو میرے ساتھ نہیں جائے گا وہ میں سے ہوگا اور قرآن چپٹر نمبر نائن آیت نمبر ایٹی فور اب اللہ محمد کو کہہ رہا ہے جو تمہارے ساتھ جنگ میں نہیں نکلے گا تم اس کے ساتھ جنگ نکلے گا پہلی بار کبھی راضی نہیں اللہ آپ اس سے راضی نہیں ہے وہ جہنم پہ سڑے گا قرآن میں نے گناہ کیوں نہیں سکتے تھے آپ چھوڑ محمد کو کہہ تم ان لوگ کی نمازیں چھتا بھی نہ تم ان لوگ کی نمازیں بھی چھتا بھی نہ تم کیا تم راضی نہیں ہے اس دنیا کے پہلے سیکس ہے تو اسلام کو لے کر آئے آجی صاحب اور ایلن سی کے ساتھ آجی صاحب آپ اور ایڈم جی کے ساتھ حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب ٹھیک ہے آجی ناظم صاحب آجی ناظم صاحب میں دو منٹ سے شانتی شانت سے آپ دونوں کو سن رہی ہوں دو منٹ ہو گیا اب آپ سنیے حاجی حاجی ناظم صاحب سنیے سنیے اب اب آپ سنیے آپ سنیے اچھا سنیے سنیے حاجی صاحب پانی پی لیجیے تھوڑا سا سن بھی لیجیے سن لیجیے ٹھیک ہے تو سنیے میری بات سنیے میری بات سنیے دو منٹ میں نے آپ دونوں کو سنا دو منٹ تک اور میں بھی سن رہی تھی ہمارے درشک بھی سن رہے تھے آپ ایک بات اپنا جو باتیں رکھ رہے تھے لیکن اس میں آپ ترک نہیں دے رہے تھے ایڈم اپنی باتیں رکھ رہے تھے سنیے میری بات سنیے میری بات سنیے میری بات ارے سن لیجیے سنیے حاجی صاحب چلانے سے نہیں چلے گا نا آپ کا مذاق اڑائیں گے لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے لوگ سن لیجیے میری بات آپ کے ہی مطلب کی مطلب بات کر رہی ہوں آپ کے مطلب کی بات کر رہی ہوں سنیے سنیے آپ کے مطلب کی بات کر رہی ہوں آپ نے ایک بار بھی کسی بھی آیات کا کسی بھی ترجمے کا کسی بھی سورے کا ذکر نہیں کیا وہ ایک کے بعد ایک سورے آیات ساری چیزوں کا بات کرتے رہے آپ بھی دیجئے نا پورے تیس منٹ ہونے والے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے اب تک ایک آیات ایک سورہ نہیں بتایا میں چلیے آج سمے کی کچھ سیمائیں ہیں اس لیے اس کڑی کو یہاں ختم کرتی ہوں لیکن اسی کڑی کو یہی سے سٹارٹ کریں گے اسلام کی نظر سے جہاد کو سمجھنے کے لیے حاجی ناظم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ایڈم ایڈم سیکر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آج نے بہت سارے ترجموں کا ذکر کیا آیتوں اور سوروں کا ذکر کیا اب جب ہم اسلام کی نظر سے کی کل کی کڑی میں جڑیں گے یعنی پارٹ ٹو میں جہاد کو سمجھنے کے لیے جڑیں گے تو حاجی ناظم صاحب سے میں امید کرتی ہوں کہ وہ چند آیاتوں کا ذکر کریں گے جہاں پر جہاد کو جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ پریم اور امن اور حق اور حقوق ادھکار جس میں قتل و غارت نہیں ہے ان آیتوں کے مادم سے سمجھانے کی کوشش کریں گے بہرحال آج سمے کی کچھ سیمائے ہیں اس لیے آپ دونوں کا بہت بہت دھنیہ واد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اسلام کی نظر سے میں آج بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے سدرش نیوز کے ساتھ جے ہند کیا آپ دبلے پتلے کمزور ہیں آپ کی صحت نہیں بنتی بھوک کم لگتی ہے وزن نہیں بڑھتا دراصل مین بات کھانا پینا کھانا نہیں ہے مین بات